بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر چار شروع کریں گے کنزیومر بینکنگ پہ اور اس میں انشاءاللہ اللہ ہم آج کنزیومر کے متعلق کچھ کنزیومر بینکنگ کے متعلق اور کنزیومر فائنینسنگ کے جو ایریاز ہیں اس میں مختلف چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے However, before uh, doing that, let's have a brief recap of what we have discussed in the last lecture, lecture number 3. In that lecture, we actually had an extended context of the generic business model or uh, banks کا بزنس اور آپریٹنگ ماڈل ہم نے یہ ایک اسٹینڈرڈ اس لیے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے بزنس ماڈل کا اس کی تھرو آؤٹ اپلیکیشن رہے گی ہم نے کچھ پوائنٹس کو ری ایمفیسائز کیا کچھ نئے پوائنٹس انٹروڈیوس کیے اوور آل کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ فائنینشیل ٹرمائل کے بعد یہ جو ایریا ہے اس کے اندر یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے بزنس ماڈل کی اس کی کیا اہمیت ہو گئی ہے اور اس کا جو ایک بیسک مقصد آپ کو بتانے کا تھا کہ بینکوں کے حوالے سے کہ there is going to be a fundamental change in the overall approach of the banks اس میں فنڈامنٹل چینج سے جب مراد لیتے ہیں تو یہ ٹرانزیشنل چینج نہیں ہوگا it will be long term in the sense کہ جہاں بینکس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو لانگ ٹرم چیزیں پلاننگ بھی کرنی ہے ظاہر ہے اس فنڈامنٹل چینج میں کمپلیکسٹیز انوالو ہیں اور اس میں مختلف جو بزنس ماڈل کے کمپوننٹس ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہے ریلیشن شپس ہیں اور انٹر لنکیجز ہیں جو ہم سسٹمک ویو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس حوالے سے یہ چینج ہوگا فنڈامنٹل ہوگا اسٹرکچرل چینج ہوگا اور اس میں جو کمپلیکسٹیز انوالو ہوں گی وہ ماڈلس کی ہوں گی اٹ سیلف آرگنائزیشن کی ہوں گی کانٹریکچل ہوں گی اور کلچرل ہوں گی پروسیسز کی بھی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو نئی چیزیں سامنے ابھر کے آئی ہیں کہ بینکوں کو یہ جو ویلیو پرپوزیشن اپنے کسٹمرز کو آفر کرنا ہے اس میں بزنس ماڈل کس حد تک سروائیو کر سکتا ہے آنے والے وقتوں میں جو آپریٹنگ ماڈل ہے وہ کس حد تک ایفیشینٹ ہے کہ اس کے کمپوننٹس جو ہیں وہ الائنڈ ہیں پالیسیز کے ساتھ اسٹریٹجی جی کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے وہ اہمیت اختیار زیادہ کر گیا ہے اور کر جائے گا کیونکہ ابھی تک یہ دیکھا گیا تھا کہ رسک مینجمنٹ میں جو جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ actually risk management means identification measurement monitoring and mitigation of various risks like market risk, uh, liquidity risk, credit risk and operational risk. ابھی تک میجرمنٹ کے اوپر زیادہ زور دیا گیا تھا جو بازل ٹو رجیم ہے اس میں بھی میجرمنٹ میتھڈالوجیز پہ زور دیا گیا تھا اب ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن uh, کو بھی اور مانیٹرنگ کو بھی اور جو ہے میٹیگیشن کو بھی مد نظر رکھا جائے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایریا ہے رسک مینجمنٹ کا اس کا کانٹیکس بڑھ گیا ہے اس کا دائرہ کا اور بہت وسیع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بات کیپٹل کی بھی آئی جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا آپ کو بتایا تھا آپ سے شیئر کیا تھا کہ بینکنگ بزنس کے فنڈامنٹلز یہی ہیں نا کہ banks are suppose to take risk then bank has to arrange capital for that and bank has to manage the mismatch between the maturities of the cash flow relating to assets and liabilities تو اس حوالے سے اب جو کیپٹل کی جو اہمیت ہو گئی ہے کہ capital is a scarce commodity banks جو ہیں وہ سروائیول کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس لیے ظاہر ہے اب جو بینک کی بزنسز ہیں وہ اکارڈنگلی پالیسیز بنائی جائیں گی کہ جس میں جو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے ظاہر ہے ساتھ ساتھ جو ہے کیپٹل کی اسکیسٹی ہے تو بزنس کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہو گئے جب ہم نے رسک مینجمنٹ کی بات کی تو اس میں جب پروڈکٹس ڈیولپ ہوں گے بزنس پالیسیز بنائی جائیں گی اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ایک بینک ہے اس کا رسک ایپیٹائٹ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ جو پہلے جو ایریاز تھے پروڈکٹس کے کسٹمر سیگمنٹس کے یا جیوگرافیکل اب رسک پیرامیٹرز بدل چکے ہیں risk appetite define redefine ہو رہا ہے اس لیے بینک کو اپنے اس حوالے سے اپنی پالیسیز کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی اس کے بعد جو ہم نے بات کی تھی ریگولیٹرس کی کہ ریگولیٹرس کی انٹروینشن اور انوالومنٹ بڑھ جائے گی کیوں آخر ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں یورپ میں یو کے میں جو بڑے بڑے بینکس تھے کرائسس کی وجہ سے ان کو وہاں کی گورنمنٹس نے بیل آؤٹ کیا گورنمنٹس نے اپنی اس میں ایکوٹی ڈالی بظاہر جب گورنمنٹ کی ایکوٹی ڈلی تو اس میں ان کا سپرویژن کا ایلیمنٹ بڑھ گیا ریگولیٹرس کا رول بڑھ گیا اور اس چیز کو اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریگولیٹرس جو ہیں جہاں وہ آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے ان کے رول کو کس حد تک آپٹومائز کیا جائے تاکہ ایک یہ عام تاثر ہے جو کہ صحیح تاثر ہے کہ اگر فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر کم سے کم ریگولیشن ہونی چاہیے جو کہ ایک انڈسٹری کی انوویٹونیس اس کی کریٹیوٹی کو افیکٹ نہ کرے لیکن یہ انویٹیبل ہے اور اب ریگولیٹرس کا جو انوالومنٹ ہے جو ان کی انٹروینشن ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہوگا تو یہ آسپیکٹس تھے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو کسی حد تک بتایا کہ جی ہمیں اپنے آپ کو اب کس طرح نئے تقاضوں کے حوالے سے آگے چلنا ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم نے جو آپ سے ایک چیز ڈسکس کی جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے کہ بینکس اور بینکنگ کا فرق بینک ایک ادارہ ہے از اے فارم اور بینکنگ از اے فنکشن تو ہم نے آپ کو بریفلی بتایا کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اب بینکوں کی چونکہ پوزیشن ونریبل ہو گئی ہے تو اس میں وہ نان بینک اینٹیز جن کے اسٹرانگ برانڈز ہیں اور جو ان کا ریسورسز ہیں they have started providing banking services to the public they are نا in a position to fulfil the banking needs of the general public individuals اور کارپوریشنس تو اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بینک اپنے آپ کو کس حد تک اس تھریٹ سے کو فیس کر سکتے ہیں باہر یورپ میں امریکہ میں یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے حالانکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے حوالے سے اتنا اسٹیٹ فارورڈ نہیں ہے اس کی ریگولیٹری کنسٹینٹس ہیں اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں بینکنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ایس سی سی پی ہے اور اسی نان بینک اینٹی کو اتنی آسانی سے یہ ظاہر ہے اجازت جب تک نہیں ملے گی اور اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے تو نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا ہوگا کہ کیا ہم جو گلوبل ٹرینڈ ہے اس کو اگنور تو نہیں کر رہے کہیں ہم مارجنلائز تو نہیں ہو رہے اور ہماری یہ ہے کوشش ہوگی کہ دا ریگولیٹر ریگولیشنس پرمٹنگ اور اگر جیسے ریویو ہو رہے ہیں یا ریلیکس ہو رہے ہیں تو کیا پاکستان میں جو نان بینکنگ اینٹیز ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آفرز کر سکیں سروس اور جس میں پبلک کا انٹرسٹ مد نظر ہو اور اس کو کوئی ایڈورس افیکٹ نہ ہو یہ تھا بریفلی ریکیپ لاسٹ ہمارے لیکچر کا اب ہم جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ہم آئیں گے کنزیومر کا consumer is basing to human survival چاہے وہ کنزمپشنز ہم جب اس میں صرف فوڈ آئٹمس کی بات نہیں کر رہے ادر ایریاز بھی ہیں جو کہ ہم بحیثیت انسان بحثیت انڈیویجول ہم اس کو انوالو ہوتے ہیں کنزمپشن میں اور کنزمپشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ شیئرڈ ہونا چاہیے اسٹرینتھننگ ہونا چاہیے سوشلی رسپانسبل ہونا چاہیے تو اس کانٹیکس میں ہم سب کنزیومرز ہیں all of us are consumers تو جب ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک بیسک کنزمپشن uh, جو ہے ہیومن سروائول کے لیے ہے تو اب ایکچولی کنزیومر کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے consumer is somebody who uses a product اور سروسز اس میں کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک انڈیویجول جو سروسز اور پروڈکٹس کو ڈائریکٹلی یوز کر رہا ہے وہ کنزیومر ہے اس کو ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے کسٹمر سے customer who has purchase a good اور یوزنگ اے سروسز میں not be the consumer itself یقیناً یہ جو فرق ہے کنزیومر کا اور کسٹمر کا آپ لوگوں نے اپنے مارکیٹنگ کا دوسرے کورسز میں پڑھا ہوگا ہم اس کو صرف وضاحت کے حوالے سے یہاں بات کر رہے ہیں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو ایک کنزیومر کی ڈیفینیشن یہ ہے ایک دوسرے طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کنزیومر جو ہوتا ہے one that uses the product اور services directly ownership other than use in production اور ادر ایکٹیویٹیز یا آپ کہہ لیں کہ جو کمرشل یوز کے لیے جو ہوتی ہیں چیزیں اس کو ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں ایک انڈیویجول کنزمپشن سے یہ کسٹمر سے ڈسٹنگوش کرنا اور کمرشل یوز سے ڈسٹنگوش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب انڈیویجول کنزیومر کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جب بینکنگ پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے تو یہ وضاحت اور یہ ڈیمارکیشن یا باؤنڈری کا تعین کرنا ضروری ہے کیونکہ جب بینکنگ بزنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف کنزیومر کے سیگمنٹس ہوتے ہیں کسٹمر کے سیگمنٹس ہوتے ہیں کارپوریٹس ہوتے ہیں اس میں ملٹا نیشنلز ہوتے ہیں ایون فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ایریا uh, ہے بالکل یہاں ہم نے چونکہ کنزیومر بینکنگ کے سبجیکٹ میں کنزیومر انڈیویجول کنزیومر کی بات کرنی ہے تو اس لیے یہ وضاحت دینا ضروری تھا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر رائٹس کیا ہیں کنزیومر کی جب ہم نے بات کی اور ہم نے آگے جب اس کو تفصیل میں جانا ہے کنزیومر بینکنگ میں تو کنزیومر رائٹس کا جاننا ضروری ہے جب ہم اس رائٹس کو ڈسکس کریں گے briefly there are eight rights which according to the United Nation guidelines of nineteen eighty five and Pakistan is a signatory to that جو کنزیومر انٹرنیشنل باڈی ہے انہوں نے یہ ایک طرح سے آٹھ جو رائٹس ہیں ان کو ایک طرح سے ڈیفائن کیا ہے اور ایک بینکنگ آرگنائزیشن جو کنزیومر پروڈکٹس اور سروسز آفر کر رہے ہیں ان کو ان رائٹس کا جاننا ضروری ہے اس کی امپلیکیشنز ہیں اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں کہ اگر ایون ڈلیوریٹ تو بات کی بات ہے اگر انکانشیسلی بھی کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے اس کا ظاہر ہے ایک خاصا امپلیکیشن ہے ایک ریگولیٹری امپیکٹ ہے اس کا پھر اس کا ریپوٹیشنل رسک ہے کیونکہ آپ سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک کارپوریٹ رسپانسبل سٹیزنس کے حوالے سے اسٹیبلش کرانا چاہتے ہیں آئیے ہم بریفلی دیکھیں کہ یہ آٹھ رائٹس کیا ہیں یہ پہلا ہے right to basic needs basic needs as consumers ہم لوگوں کی کیا ہیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک عام میں کہا جاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان فوڈ کلودنگ اینڈ شیلٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک decent level of education health facilities sanitation یہ بیسک نیڈس ہیں تو انڈیویجول کنزیومر کے حوالے سے یہ ہمارا رائٹ ہے اب یہ اس میں ڈبیٹ میں نہیں جانا کہ رائٹ آپ کو کون پرووائڈ کرتا ہے سوال یہ کہ as a individual we have the rights to these basic needs اور ظاہر ہے سوسائٹی کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں سوسائٹی کے جو اپنے پیرامیٹرز ہیں یا سوسائٹی کے جو دوسرے وہ ہیں اس میں یہ چیزیں کیسے ایوالو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے ہم نے مد نظر یہ رکھنا ہے کہ جو ایک انڈیویجول جس کو بیسک نیڈس کا رائٹ ہے اور اس میں جب ایک بینکنگ آرگنائزیشن اپنے پروڈکٹ سروس کے حوالے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو اس کو اس رائٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا دوسرا جو ہے وہ رائٹ ٹو سیفٹی ہے یہاں ہم سیفٹی کی مراد سیکیورٹی کے کانٹیکس میں نہیں لے رہے سیکیورٹی آف دا انڈیویجول جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یا اور دوسرے جو آرگنز ہیں اسٹیٹ کے یہاں ہم سیفٹی سے مراد لیتے ہیں کہ جب ہم پروڈکٹس اینڈ سروسز یوز کر رہے ہیں ایز اے کنزیومر تو کیا اس میں سیفٹی ایلیمنٹ تو کمپرومائز نہیں ہو رہا مثال ہے کہ کوئی اگر پروڈکٹ ہے وہ ہیزرڈس تو نہیں ہے ہیلتھ کے لیے یا ہم سروس انڈسٹری کی طرف اگر آ جائیں تو ایک عام مثال ہے کہ جو ہم ٹریول کرتے ہیں ایئر لائن میں تو جو پیسنجرس ایز اے ہم جو یوز کر رہے ہیں ہم کنزیومر ہیں ہم پیسنجر ہیں اس سروس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہماری سیفٹی جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے اور اس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اس سیفٹی کو انشور کرے یا اگر دوسری مثال آپ کسی ہاسپٹل کی لے لیں ہاسپٹل میں آپ کو ہیلتھ کیئر دی جا رہی ہے اس میں جو ہیلتھ کیئر کا معیار ہے اور اس کے دوسرے جو ایریاز ہیں اس میں ہم as a individual a consumer right رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سیفلی پرووائڈ کیے جائیں ہماری سیفٹی کسی والے سے ہماری ہیلتھ کی ہماری باڈی کی کمپرومائز نہ ہو تیسرا جو ہے وہ ہے رائٹ ٹو بی انفارمڈ یہ بہت اہم ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ رائٹ ٹو انفارم کا امپلیکیشنس کیا ہیں دراصل جب ہم مثال لیں اگر کنزیومر بینکنگ کی اور اس کے پروڈکٹ اور سروسز کی تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ویلیو پیکیج کی بات کی تھی تو اس میں ایک ڈائمینشنس تھا انفارمیشنل تو کس حد تک ایک کنزیومر ایک کسٹمر کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن ہے پروڈکٹس کی سروسز کی اس کے فیچرس کی اور یہ رائٹ right کو انشور کرنا سروس پرووائڈر کا یا پروڈیوسر کی ذمہ داری میں شامل ہے اور اس کی وائلیشن جو پھر کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں جو ریگولیٹرز ہیں اس کو سیریسلی ویو کرتے ہیں آپ کو ایک کانکریٹ مثال اس طرح بتائی جا سکتی ہے کہ بینکس میں جو سروس اور مختلف چارجز ہوتے ہیں جس کو اسکیجول آف چارجز کہا جاتا ہے یہ ایک مینڈیٹری ہے on part of the banks as advise by State Bank of Pakistan جو کہ ایک گورننگ باڈی ہے بینکس کی کہ ہر چھ مہینے کے بعد یہ شیڈیول آف چارجز جو ہیں یہ ریوائز ہوں گے first of January and first of July اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے یہ ریویژن چھ مہینے کا وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ اس چھ مہینے کے دوران ایک بینکنگ کمپنی یا ادارے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مارکیٹ ٹرینڈس کیا ہیں اور ظاہر ہے اگر ان کے چارجز کی ضرورت ہے ان کو ریوائز کرنے کی ان کے اندر کوئی امینڈمنٹ لانے کی تو ان کو چھ مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک اہم نقطہ ہے اس میں جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکس کے ساتھ یہ اگر پہلی جنوری کو یہ شیڈیول آف چارجز افیکٹو ہوں گے تو اس سے ایک ہفتے پہلے by twenty third of December اور اگر فرسٹ جولائی ہے تو بائی ٹوینٹی سیکنڈ اور ٹوینٹی تھرڈ آف جون یہ schedule of charges properly display ہونے چاہیے برانچز کے نوٹس بورڈس پہ ویب سائٹس پہ اور ان جگہوں پہ جہاں ایک عام پبلک کو پتہ چل سکے کہ فلاں پروڈکٹس فلاں سروسز کے حوالے سے بینکوں کے چارجز کیا ہیں اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ایک ہفتے پہلے کا پبلک کو بتانا پبلک کو انفارم کرنا اسٹیٹ بینک اس کو بہت سیریسلی مانیٹر کرتا ہے ویو کرتا ہے اور اکثر بینکس جو اس کنڈیشن کو اس ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کرتے ان پر باقاعدہ پنلٹیز چارج ہوتی ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ انشور کرنا چاہتا ہے کہ کل کو a member of the public should not say کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا وہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ ان کو خود معلوم کرنا ان کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے جو ہم کنزیومر رسپانسبلٹیز کے حوالے سے دیکھیں گے لیکن یہاں جو ذمہ داری ہے وہ ہے ایک بینک کی کہ وہ شیڈیول آف چارجز جس میں بہت ساری انفارمیشن ہے وہ پبلک کو مہیا کرے بر وقت مہیا کرے اور بر وقت اس کو بتائے اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رائٹ ٹو بی انفارمڈ کی کتنی اہمیت ہے اس میں ایک اور چیز ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اس میں ایک گورنمنٹ کی واچ اسٹاک باڈی ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ مختلف جو ادارے ہیں جو کنزیومر پروڈکٹس اور سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں انکلوڈنگ بینکس ان کو مانیٹر کرتی ہیں کہ کسٹمرس کو جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ کس حد تک ٹرانسپیرنٹ ہے کس حد تک کرنٹ ہے کس حد تک وہ ہے کہ جو کسٹمرز ہیں جو کنزیومرز ہیں وہ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں for the purchase of products اور دی یوز آف سروسز اس حوالے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پانچ بڑے بینکس ان پہ ہوئی پینلٹیز چارج کی ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان بینکوں نے یہ جو کچھ چارجز تھے جو اپنے کسٹمر سے لیے تھے جو کچھ فیس تھیں وہ ان کو بتائی نہیں گئی تھیں اور کسٹمر ظاہر ہے اس حوالے سے اویئر نہیں تھے اور ظاہر ہے یہ جب بات ان کے نوٹس میں آئی تو اس میں کافی ڈلیوریشنز ہوئیں ریپرزنٹیشنز ہوئیں لیکن یہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کا خیال تھا کہ اس میں غلطی بینکوں کی ہے اور بینکوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ جو چارجز لے رہے تھے یا فیس امپوز کر رہے تھے تو اپنے کسٹمرز کو باقاعدہ بتانا چاہیے تھا اور کسٹمرز کو اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے تھی تو یہ رائٹ ٹو بی انفارمڈ کا یہ کانسیپٹ ہے نیکسٹ جو ہے تو right to choose right to choose میں یہ ہے کہ ہمیں چوائس ہونی چاہیے کنزیومر کہ ہم جو پروڈکٹ اور سروسز لے رہے ہیں اس میں کوئی کوارشن کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ let the customer buy you should not push اور ہمیں اپنے پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے ہماری اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کسٹمر کو ہم اتنی ایک طرح سے لیوے دیں کہ وہ چوز کر سکے اور ڈسیزن لے سکے کہ ہمارے ہمارا پروڈکٹ یا ہماری سروسز جو ہے وہ بہتر اگر ہے تو کیوں ہے اس کے پاس کمپیریزن کا وہ ہونا چاہیے چوائس کا جو یہاں رائٹ ہے وہ یہی ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ ذمہ داری ہے اس آرگنائزیشن کی جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے یا پروڈکٹس ڈلیور کر رہا ہے کہ کسٹمر کو یہ چوائس پرووائڈ کرے کمپیئر کرنے کی سلیکشن کی اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ رائٹ ٹو بی ہرڈ ہے اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ as a consumer we should be provided an opportunity to hear our views ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کامنٹس ہیں ایک سروس یا پروڈکٹ کے حوالے سے اگر ہم اس میں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا اگر ایک انڈسٹری جو ہے اگر وہ ایز اے ہول جیسے بینکنگ انڈسٹری میں ہے کہا جاتا ہے کہ بینکر ایسوسی ایشن ہے اگر وہ مل کے کچھ پالیسیز وضع کر رہی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی سارے بینکس اڈاپٹ کریں گے تو کیا اس پالیسی ڈلیوریشنز میں کیا اس میٹنگز میں کنزیومرز کے ریپرزینٹیو کو بھی شامل کیا گیا ہے کیا ان کے ویوز کو بھی کیئر کیا گیا ہے کیا ان کو بھی موقع دیا گیا ہے کہ وہ بھی اداروں کو بتائیں بینکس کو بتائیں کہ ان کے ویوز کیا ہیں اور وہ اگر کوئی سجیشنس دے رہے ہیں اور وہ پریکٹیکل ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن کا کیا صورتحال ہونی چاہیے یعنی ان کو یہ ریپرزینٹیشن کرنے کا ان کو اپنا اوپینین دینے کا ایک حق ہے اور اس حق کو ذمہ داری بنتی ہے اداروں کی یا انڈسٹری کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں یا جو کلیپٹک باڈیز ہوتی ہیں وہ اس کو اس میں ہم چیمبر آف کامرس کو بھی لے سکتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس جو ہوتی ہیں ان کے مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کمیٹیز میں کنزیومرس ریپرزینٹیو ایک طرح سے ضروری ہوتے ہیں وہ اپنا اس میں شریک ہوتے ہیں اس میں ڈیلیبریشن میں اس کے بعد دا رائٹ ٹو ریڈریس اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں ریڈریس سے مراد ظاہر ایک ذہن میں جو آتا ہے کمپلین کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کسی کی کمپلین کو ریڈریس کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جو فائنینشیل اور بینکنگ انڈسٹری کے اندر اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سروسز کا معیار ایک ٹینجیبل پروڈکٹ کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے جو کنزیومر ہوتے ہیں سروسز کے خاص طور پہ بینکنگ اور فائنینشیل سروسز کے ان کو ظاہر ہے بہت سی چیزوں کا جب استعمال کرتے ہیں اپنی سروسز کو تو کمپلینز ہوتی ہیں اور اس کو ریڈریس کرنے کا ایک رائٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ کمپلینس پہلی چیز تو یہ ہے کہ بینکوں کے اوپر یہ مینڈیٹری بنا دیا گیا ہے کہ they should have proper framework and arrangement to attend to customer complaints اگر ایک کسٹمر کسی حوالے سے کمپلین کرتا ہے تو وہ پراپرلی اکنالج ہونی چاہیے رجسٹر ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اس کو ریڈریس کرنا کہ کس پروسیس سے گزرتی ہے اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں اس کو کسٹمر کو باقاعدہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی اس کمپلین کو اس کا ریسیو کیا تھا اس کے بعد ہم اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ کسٹمر سروس کے کانٹیکس میں بھی اس کی ایک اہمیت ہے اور اس میں بھی جو ریگولیٹرز ہیں اس چیز کو کافی جو بینکنگ آمبڈسمین ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی باقاعدہ پبلک کے اندر اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے چیٹس آتے ہیں اس کی کہ کس بینک کس حوالے سے کیا کمپلینز آئیں نیچرز کمپلین کی کیا تھی اس کا جو ظاہر ہے ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جب ریڈریس کا جو سسٹم ہے کمپلینس کو جب یہ ایکچولی امپلیمنٹ ہوتا ہے انڈسٹری وائڈ تو اس کا بینیفٹ کنزیومرس کو یہ ملتا ہے کہ banks are always careful and they pay attention to these aspects کیونکہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ اور حوالے سے بھی بینک کی ریپوٹیشن بھی ایٹ اسٹیک پہ ہوتی ہے کہ کیا کسی بینک کے کسی پروڈکٹ کی زیادہ کمپلینس تو نہیں آ رہی ان کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی اس کو ہم نے اٹینڈ کرنا ہے کہیں کوئی بیسک فلا تو نہیں آ رہا اس کے اندر تو یہاں یہ ایک رائٹ کے حوالے سے ضروری ہے کہ اور الٹیمیٹلی اگر کسی کسٹمر کی کمپلین کو ایڈریس کیا گیا اس کی پرابلمس کو سالو کیا گیا تو it leads to the satisfaction of the customer اور بینک کی بھی اس میں ریپنیشن اناؤنس ہوتی ہے اور اگر اس میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک جینوئن کمپلین ہے اور بینک اس کو کانٹیسٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی پروو ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر بینک کے اوپر ایک طرح سے ریگولیٹری پینلٹیز ہیں اور بینک کو اس کا ایک طرح سے اس کنسرن کنزیومر یا کسٹمر کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جو ایریا ہے جو ریڈریس کا اس کو بھی ایک پراپر فریم ورک کے تحت اس کو ہم اڈاپٹ کریں اپنے اس میں دو نیکسٹ ہے وہ کنزیومر ایجوکیشن کا ہے جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے جہاں ہمارا اس ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے اب ہم یہ سوچ لیں کہ جو کنزیومرز ہیں وہ پروڈکٹس کی فیچرز کے والے سے یا دوسری معلومات خود حاصل کر لیں گے نہیں ہمیں ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کو بتانے کے لیے یہ پراپر ارینجمنٹ کرنا چاہیے ان کو بتائیں کہ یہ جو اگر پروڈکٹس ہیں سروسز ہیں جو آفر کی جا رہی ہیں اس میں ان کی لیے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اوور آل جہاں ہم نے شروع میں انفارمیشن کی بات کی ہے اس کا ایک ایکسٹینشن ہے کہ کنزیومر ایجوکیشن میں ذمہ داری بنتی ہے جو کنسرن ادارے ہیں اگر بینک ہیں تو بینک کو اس میں ادارے مختلف پامفلیٹس آپ کہہ لیں مختلف جو ٹی وی پہ آپ کہہ لیں کہ کوئی کمپینس چلا کے یہ بتایا جائے ایک جنرل پبلک کو کہ بھائی یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ سروسز ہیں ان کے اندر آپ لوگوں کے لیے کیا وہ رکھے گئے ہیں تو consumer education is a broader term to advise the consumers to let them know what they are supposed to know in the whole context اس میں ظاہر ہے ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ اب ان پروڈکٹ اور سروسز کو استعمال کر رہے ہوں گے تو کہاں کہاں کس جگہ ان کے لیے کیا امپلیکیشنز آ سکتی ہیں اس کے بعد جو آخری آسپیکٹ ہے وہ ہیلدی انوائرمنٹ کا ہے کنزیومر کے حوالے سے یہ کنزیومر کا رائٹ ہے ہمارا آپ کا رائٹ ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ جو ارد گرد ہے اس کو ایک ہیلدی جو ایک منیمم لیول آف جو ہے جیسے جس میں انوائرمنٹل ایشوز آتے ہیں اس میں ظاہر ہے پولوشنس کا آسپیکٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے اس میں ظاہر ہے اگر بینک ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اس کا اس میں پہ اطلاق ہوتا ہے لیکن اس کی زیادہ جو امپلیکیشن ہے یا اپلیکیشن ہے ان فیکٹریز پہ ہے یا ان انڈسٹریز پہ یا ان پروسیسز پہ ہیں جس میں خدشہ ہوتا ہے پولوشنس کا یا دوسرے ایلیمنٹس کا جو کہ انوائرمنٹل کو انوائرمنٹ کو پلوٹ کرتے ہیں یا اس کو افیکٹ کرتے ہیں تو ہیلدی انوائرمنٹ اداروں کے حوالے سے کہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں کنزیومر کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جو کہ ہمارے آپ کی ایز اے کنزیومر رائٹ بن جاتا ہے کہ ہم ہیلدی انوائرمنٹ کو ایکسپیکٹ کریں اور ان اداروں کے ساتھ تو اس طرح یہ آٹھ جو کنزیومر رائٹس تھے اس کو بریفلی آپ کو بتایا گیا جیسے کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں اور اس کی نہ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے بلکہ اس کی ریپوٹیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں اور سروس کے حوالے سے بھی اور جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو banking is a service industry if we are openly demonstrating and we show our commitment to the consumers that we are as a bank committed to fulfilment of their rights then it will be a very positive impact on the deepening of the relationship strengthening of the relationship اور جب ہم ظاہر ہے اپنی مارکیٹ شیئر کو بڑھانے کی بات کریں گے ہم کمپٹیشن کی بات کریں گے تو یہ چیز بھی ہمیں ہیلپ کرے گی کہ جو ہمارا ادارہ ہے جو ہم لوگ ہیں ہم کنزیومر رائٹس کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں کس حد تک فلفل کر رہے ہیں تو اوور آل ان رائٹس کی امپلیکیشنس کا آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوگا اب جب ہم نے ایک جرنل کنزیومر رائٹس کی بات کی تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور وہ ہے امریکہ میں اگست 2009 میں ایک پرپوزل سامنے آیا موجودہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو کہ کنزیومر فائنینشیل پروٹیکشن ایجنسی کا پرپوزل ہے اس میں جو ان کا مقصد ہے کہ یہ ایجنسی جو ہوگی یہ ان کا قیام جو کہ ابھی اظہار پرپوزل ہے it will go to the process of جو کہ ان کے یہاں طریقہ کار ہیں کنفرمیشن کے اس ایجنسی کو ultimately to put that agency into place ابھی وہ اپنے جو ان کے یہاں جو پروسیسز ہیں کانگرینشیل اپروول ہے سینٹ کی اپروول ہے وہ اس کے اس پروسیس میں ٹائم لے گئے لیکن اس پہ آج کل بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا سامنے آیا ہے یہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ کنزیومر کے جو پروٹیکشن ہے ان کے رائٹ کی وہ انہیں کنٹری لائک امیرکا بھی اس کی کتنی اہمیت ہے جہاں کسی حد تک سسٹمز ڈیفائنڈ ہیں وہاں پر سسٹمز کی وہاں پر انڈسٹری کی وہاں دوسرے اس کی ریگولیشن کافی واضح ہیں لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ کنزیومرز جو ہیں فائنینشیل سروسز کے ان کو ضرورت ہے ایک ایسی ایجنسی کی جو کہ ان کی مسائل کو ان کے ایشوز کو اور ان کی پرابلمس کو اٹینڈ کرے اور ظاہر ہے یہ وہاں پر موجود ہیں فائنینشیل کرائسز نے ان کی طرف جو اشارے کیے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں اس ایجنسی کا پرپوزل سامنے آیا ہے یہ ایجنسی جو ہوگی وہ ظاہر ہے ایک پرائمری سنگل سورس ہوگا کہ جو فائنینشیل پروڈکٹس کے حوالے سے جس میں انویسٹمنٹ پروڈکٹ شامل نہیں ہیں انشور کرے گی کہ یہ جو کنزیومرز ہیں ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہو رہے ہیں وائلیٹ تو نہیں ہو رہے it would be a supervisory examination and enforcement authority اس کے پاس لیگل پاور ہوں گی یہ جو انڈسٹری کے پلیئر ہیں ان کو واچ کریں گی ان کو مانیٹر کریں گی اور ضرورت پڑنے پر ان کو ظاہر ہے ریگولیٹ کریں گی اس ایجنسی جو پرپوز ایجنسی ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے کہ information for consumers to make wise decisions پھر وہی بات آ گئی کہ جو ہم نے رائٹ کی بات کی تھی کہ جو کنزیومرس کے رائٹس ہیں اس کو انشور کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کا مینڈیٹ ایک یہ بھی ہوگا کہ کیا کنزیومرس کو جو پلیئرز ہیں جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ ابیوز تو نہیں کر رہے کیا کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں آ رہی اس کے اندر انفیئر پریکٹسز یا ڈسیپٹیو پریکٹسز تو نہیں ہے تو جو کہا جا رہا ہے وہی کیا جا رہا ہے ڈسیپشن نہیں ہونا چاہیے کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے فائن پرنٹس نہیں ہونے چاہیے پھر majority of the public of the consumer should have access to the financial services کسی کو ڈنائی نہیں کیا جانا چاہیے کسی وجہ سے بھی یہ بیسک رائٹ right ہے یہ بات کی بات ہے کہ وہ چوز کرے نہ کرے لیکن ایکسس اویلیبل ہونا چاہیے تو اس ایجنسی کا جو پرپوز مینڈیٹ ہے اس میں بھی یہ شامل ہے اس کے بعد یہ ایجنسی جو ہے یہ بھی انشور کرے کہ جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ فیئرلی اور افیشینٹلی آپریٹ کر رہی ہیں ان کے پلیس جو ہیں وہ جو ڈیفائنڈ پیرامیٹرز ہیں کیا اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں تو آپ ان مینڈیٹ سے دیکھیں گے کہ یہ بہت اوور آرچنگ ہے اوور ویلمنگ ہے اور اس کا مقصد ان مینڈیٹ کے پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ there is a concern in a country like America to protect the consumers from various abuses اور ظاہر ہے یہ چیزیں سامنے آئیں ان ابیوز نے یا کنزیومرس کی پرابلمس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جو کہ پورا الٹیمیٹلی جس نے انڈسٹری کو افیکٹ کیا تو وہ ایک فیوچر کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے فیوچر کرائسس کو ایٹ لیسٹ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ اگر ایجنسی ہوگی تو جو اس کے اسپانسرز ہیں ان کا خیال ہے کہ they will be better prepared to avoid they should they will be proactive through the agency uh, implement implementation of agencies policies they will be in better placed to avoid any future crisis اس کے بعد کیا ہے اس ایجنسی کی سگنیفیکینس وہ کہتے ہیں کہ they will be a huge impact it will be a game changer جو کہ یہاں پر ایک ٹرمینالوجی استعمال کی گئی کہ جو پورا ایک پلینگ فیلڈ ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی اور ظاہر ہے جو بھی سارے انڈسٹری کے پلیئر ہیں ان کو اس کو اڈیئر کرنا تو سمجھنا تو امپلیمنٹ کرنا it will be a complex process it will be obviously new things for many people many players very many organisations تو ظاہر ہے اس کی امپلیکیشنز اس کی فار ریچنگ امپیکٹس ہوں گے اس کے بعد پرپوزل میں جو کہا گیا ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں شامل ہے کہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کرے اس میں ایک طرح سے ان کو یہ جو ان کی الیکٹریٹ نے مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ظاہر ہے یہاں ہم بار بار جو مینشن کر رہے ہیں کنزیومر پروٹیکشن uh, کی بات تو وہاں پر جو آرڈنری کنزیومر ہے ہم افلوئنٹ پیپل کی بات نہیں کر رہے کہ وہ جو سوسائٹی کے ہائر اس پہ بریکٹ میں آتے ہیں یہاں وہ لوگ جو کہ سوسائٹی کے اندر کامن جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا common member of the society who are using the financial products تو ان کی تحفظ کے لیے یہ ایجنسی جو ہے ان کو کرے گی اس کے اندر ظاہر ہے پوری گورنمنٹ کی مشینری مختلف جو وہاں کی اسٹیٹس ہیں مختلف جو ادارے ہیں ان کی کارڈنیشن ہوگی ان کے ریسورسز ہوں گے اور ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہوگا تو یہ سگنیفیکنس ہے سی ایف پی اے کی اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی وائی سی پی اے از نیڈڈ اس میں ظاہر ہے جو پہلی چیز سامنے آئی کہ پرانے رول کام نہیں کر رہے وہ انفیکٹو ہو چکے ہیں ظاہر ہے اب ان رولس کو نہ صرف ریوائز کرنا ہے بلکہ نئے rules they will be put to place اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے فائنینشیل پروڈکٹس کمپلیکس ہو چکے ہیں ان کے اندر جو مختلف فیچرز ہیں وہ ایک عام آدمی ظاہر ہر آدمی فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوتا اور ہم کنزیومر کے حوالے سے کہ جو فائنینشیل سروسز اور پروڈکٹ کا کنزیومر ہے اس سے ظاہر ہے ایک ایکسپرٹ لیول آف نالج نہیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی تو جو پروڈکٹس کی کمپلیکسٹی ہے اس کو مینیمائز کرنے کے لیے اگر ظاہر ہے کہ اگر وہ کمپلیکس ہو کے رہ جاتے ہیں اور بینکوں اور اداروں کو وہ کمپلیکسٹیز اگر ان کا پروفٹ یا ان کا ریٹرنس ڈیلیور کر رہی ہے but it is no good for the consumer تو I think at the end this has to be taken into account complexity has to be if not eliminated at least it should be minimised اس کے بعد نیکسٹ آئٹم ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں ڈسکلوجرز جو ہیں وہ کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ lack of transparency and clear things lead to problems اس میں بہت جو ادارے ہیں جو بینکس ہیں جو فائنینشیل سروسز پرووائڈرز ہیں یہ ایجنسی ان کو ایک طرح سے گائڈ کرے گی ان کو بتائے گی کہ ان کی جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں ان کا پیئر منیمم اسٹینڈرڈ کیا ہوگا اور اس میں ظاہر ہے ولیوشنس کو جو اس لیے اس کے اندر جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے incentives of the provider and needs of the consumer اس میں الائنمنٹ نہیں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرووائڈرز ہیں ان کو کوئی انسینٹیو ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو کنزیومر تک پہنچانے کا کنزیومرز کی جو ظاہر ہے اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کی وہ ہوتی ہے تو اگر اس کے اندر الائنمنٹ نہیں ہے بلکہ کسی حد تک کلیش ہے تو یہ ظاہر ہے جو دو پارٹیز ہیں کاؤنٹر پارٹیز کنزیومرس اور پروڈیوسر اور پرووائڈر پھر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے بہتری کی طرف نہیں جا سکتی تو انسینٹوس اور نیڈس جو ہیں اس میں الائنمنٹ ہونی چاہیے وہ ان کی ڈائریکشنس ایک ہونی چاہیے اس کے اندر کلیش نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا تو جو خاص طور پہ آپ کے پرووائڈرز ہیں ان کو اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ اپنے انسینٹیوس کو دیکھیں کہ کیا وہ انسینٹیوس کیونکہ وہ ادارے ہیں ان کا اور انڈیویجولس کا اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے وہ اپنے انسینٹیوس کے اسٹرکچر کو اس طرح الائن کریں کہ کلیش کا پہلو نہ آئے سامنے اور at the end of the day they should be in a position to have good relationships in the context of their services which they are providing to consumers اس کے بعد جو کنزیومرز ہیں ظاہر ہے ان کے پاس ایکسپیرئنس uh, اور نالج نہیں ہے یہ ایجنسی جو ہوگی ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرے گی ان کے لیے ظاہر ہے ان کے جو بھی بہت الٹیمیٹلی ڈیٹیلڈ uh, طریقہ کار وضع کرے گی کہ کنزیومرس کو کس طرح uh, بتایا جائے پروڈکٹس کے آپشنز بتائے جائیں اور ان کو جو ڈیسیجنز لینے ہیں کنزیومرس نے اس میں ان کو مدد دی جائے کہ وہ ان ڈسیزنس کو اس انفارمیشن کی بیسس پر اس نالج uh, کی بیسس پر ڈسیزن لے سکے اور اس کے بعد جو سی پی اتھارٹی ہے اس کے کیا ایک طرح سے جو براڈ اس کے ایریاز ہوں گے وہ یہ کہ جو کمیونیکیشن ہے ڈسکلوجر کے حوالے سے وہ کنسائز ہونی چاہیے وہ کانسپیکوس ہونی چاہیے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے اور یہ ظاہر ہے بیس کرے گی کنزیومر ریسرچ اینڈ انالیسس پہ اس کے بعد جو پلین وینیلا پروڈکٹس ہیں جس کو ہم پلین وینیلا کہتے ہیں like mortgages house loans auto loans credit cards ان میں جو ہے جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے کلیئر ہونی چاہیے پرائسنگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے اس میں کوئی کیموفلاج نہیں ہونا چاہیے کسٹمر جو کہ اس کی چارجز پے کر رہا ہے اس کی پرائسز پے کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں کیا پے کر رہا ہوں اور یہ اتھارٹی کے پاس پاورز ہوں گی کہ اگر وہ دیکھتے کہ کوئی ادارہ کوئی پلیئر ان وائلیشن کر رہا ہے تو اس کو ریسٹرکشن امپوز کر سکے پرٹیکولر پروڈکٹ کے اوپر یا پرٹیکولر سیگمنٹ کے اوپر اس کی بھی ایک بہت فارچنگ امپلیکیشن ہوگی اور جو آخری ہے وہ یہی ہے کہ جو انفیئر لینڈنگ پریکٹسز ہیں ان کو المنیٹ کیا جائے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور لینڈنگ کے حوالے جا رہے ہیں ہم کنزیومر فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا پریکٹسز انفیئر تو نہیں ہیں کنزیومر کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ یہ ایجنسی جو ہے اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو سوسائٹی کے وہ سیگمنٹس ہیں جو انڈر سروڈ ہیں وہ کمیونٹیز جن تک فائنینشیل ایکسیس نہیں جا رہا وہ بھی اس کے دائرۂ کار میں آ جائیں they would like to broaden the net spend the net اور یہ ایک اہم ایشو ہے خاص طور پہ اگر وہاں پر بھی ہمارے یہاں زیادہ ہے فائنینشیل ایکسکلوژن کا کہ جیسے پاکستان میں ہم آگے جا کے اگلے لیکچرز میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹ بینک اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ جنرل پبلک کا بہت کم حصہ in proportionate terms banking services اور ان چیزوں کو یوٹیلائز کر رہا ہے کیونکہ ایک اکنامک گروتھ کے لیے اکانومی کو آگے بڑھنے کے لیے بینکنگ سیکٹر کا وائبرنٹ ہونا اور most of the people of the population should be in that area تو یہ اب آپ کے سامنے ہم نے اس اتھارٹی جو پرپوز ہے اور ظاہر ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی پرپوزڈ ہے یہ امریکہ میں ہے لیکن کل کو اگر یہ اتھارٹیز پراپرلی سینکشن ہو کے کام کرنا شروع کرتی ہے تو اس کی دوسری دنیا کے ممالک میں یورپ میں اور پھر ظاہر ہے ہم لوگ بھی ظاہر ہے اگر بیسٹ پریکٹسز کو لیٹسٹ پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہوگا تو یہ سی ایف پی اے کا ایک مختصر ترن جائزہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا اب ہم مختصر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کنزیومر رسپانسبلٹیز کیا ہیں جہاں ایک طرف ان کے رائٹس ہیں تو یہ ظاہر جو رسپانسبلٹیز ہیں پولیٹیکل اویئرنیس ہے کہ وہ اویئر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ جی مجھے اویئرنیس دیجیے ان کی ذمہ داری میں شامل ہے پھر وہ ایکشن لیں وہ خاموش پیسے ہونا ضروری نہیں ان کے لیے اگر وہ ایکشن نہیں لیں گے نالج کو اپنی تک رکھیں گے تو it will not help them ان کا سوشل کنسرن ہونا چاہیے کہ وہ صرف کنزیومر اپنی حالات تک نہ رہیں بلکہ اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھیں انوائرمنٹل اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کا کنزمپشن پیٹرن کے انوائرمنٹ کو ایڈورسلی افیکٹ تو نہیں کر رہا اور پھر ایک سالیڈیرٹی کا آخری جو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مل کے ایک کلیکٹو پلیٹ فارم پہ اپنے اس ویوز کو اس کو کریں ان کے اندر ایز اے گروپ سالیڈیرٹی ہونی چاہیے تو یہ مختصر جو کنزیومرس کی رسپانسبلٹیز ہیں یہ اس ایک طرح آپ کو بتایا گیا اب ہم ایکچولی کنزیومر بینکنگ کی انٹروڈکشن پہ آتے ہیں اور کنزیومر بینکنگ کی ڈیفینیشن کنزیومر فائنینسنگ پھر آگے کنزیومر بینکنگ کے جو بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں چیلنجز کیا ہیں ایشوز کیا ہیں اور ہم اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں گے کہ جو ہمارے یہاں اس وقت بینکنگ پریکٹس کنزیومر کی چل رہی ہے جو ہم اس کو آپ کے سامنے جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اور جو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شروع میں جو بتایا گیا تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کی اسٹڈی کو انفارمیشن کی حد تک نہ رکھے یہ ہم نے ایک انفارمیشن لے لی ہم نے وہ جو لرننگ پروسیس میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم اس کو لرننگ سے آگے انفارمیشن سے آگے ہم اس کو نالج پہ کنورٹ کریں اس نالج کو ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم وزڈم کے اسٹیج پہ آ جائیں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو سائیکل ہے لرننگ کا یہ وزڈم پہ آ کے ختم نہیں ہوتا basically is not a linear thing ultimately it's a cycle کہ جب آپ لرن وزڈم اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ انفارمیشن دوبارہ نالج دوبارہ انڈرسٹینڈنگ اور دوبارہ وزڈم تو یہ آن گوئنگ سائیکل رہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کی تفصیلات میں جائیں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ